السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد على رسول الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر ایٹ ون ون مسند احمد میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہتے ہیں اس وقت تک تو ہمارے دل نرم رہتے ہیں اور ہم آخرت کی طرف پورے متوجہ ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر دنیاوی کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں اور بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہماری حالت وہ نہیں رہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے <clears throat> جواب دیا فرمایا کہ تم ہر وقت اس حالت پر رہتے جو حالت تمہاری میرے سامنے ہوتی ہے تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے تم سے مسافہ کرتے اور تمہارے گھروں میں آ کر تم سے ملاقاتیں کرتے سنو اگر گناہی نہ کر اگر تم گناہی نہ کرتے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرے تاکہ خدا تعالی ان کو بخشے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ بہت کرو یہ صحیح ذہن میں رکھنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گنا بہت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی گناہ کرنے والا نہ رہا سب کے سب جو ہے نیک پارسا کوئی گنا کرنے والا ہے ہی نہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا جو گنا کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا تاکہ اللہ کی صفت غفاری کا اظہار ہو یہ مطلب ہے یہ مطلب نہیں کہ اچھا مولانا نے بڑے عجیب حدیث بیان کر دی چلو بھی آج سے گنا بھی کرنا شروع کرو نہیں اب تو اب تو گنا کرنے والے زیادہ ہیں نیکی کرنے والے کم ہیں اس وقت میں اس لیے نیکیاں کرنی ہے پھر ہم نے پوچھا صحابہ نے پوچھا کہ حضور جنت کے بارے میں کچھ بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی اس کا گارا اور چونا خالص مشک ہے اس کے کنکریا لولو اور یاقوت ہیں اس کی مٹی زعفران ہے اس میں جو داخل ہو گیا وہ مالا مال ہو گیا جس کے بعد بے مال ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہیں وہ ہمیشہ ہمیش اسی میں رہے گا وہاں سے نکالے جانے کا امکان ہی نہیں نہ موت کا کھٹکا ہے ان کے کپڑے گلتے اور سڑتے بھی نہیں ان کی جوانی ہمیشگی والی ہے سنو تین شخصوں کی دعا مردود نہیں ہوتی نمبر ایک عادل بادشاہ نمبر دو روزے دار نمبر تین مظلوم ان کی دعا بادلوں سے اوپر اٹھائی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ مدت کے بعد ہو یہ حدیث مسند احمد میں ہے ترمیز ابن ماجہ میں بھی ہے وہاں کتابوں تک نہ پہنچ سکو اوپر والی تو تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے جلد چار اور صفا نمبر چار سو اٹھارہ پر یہ حدیث موجود ہے اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہم سب کو تیری بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس تو ہمیں نصیب فرما ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی مشرق پیدا نہ ہو بے ایمان پیدا نہ ہو تو اس کی غیر سے و شکلیں پیدا فرما اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہمارے ہمیں اور ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہم سب کو تو ساتھ داخل فرما اور شامل فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین